چنانچہ قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی بالکل حق ہے اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو